لیلت القدر خیر من الف شہ مین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ماہ رمضان کے آخری اشرے کی مناسبت سے آج خطبے کا موضوع جو رکھا گیا ہے وہ یہ لیلت القدر ہے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے آخری اشرے کو کئی چیزوں سے عزت بخشی ہے ان میں ایک لہرت القدر ہے رب العالمین نے فرمایا انا انضل نہ ہو سی اے لوگوں ہم نے اس قرآن کو لہ لت القدر میں نازل کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وما بتاتے ہیں وما ادرا کما للت القدر ہمارے نبی للت القدر کا کیا مقام و مرتبہ ہے کتنی خیر و برکت والی رات ہے کتنے اس کے فضائل ہیں وما اطرا کا آپ کو اس کا علم نہیں ہے پھر رب العالمین نے لے لت القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا لہ لت القدری خیر من الف شاہ لہ لت القدر ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اور یہ رات کیا ہے کون سی رات ہے تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربہم اے لوگ معلوم ہے یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کو جبرائیل امین اور بہت سارے رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اب کتنے اترتے ہیں اللہ رب العالمین نے تعداد نہیں بتائی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا حدیث کے اندر اے لوگوں زمین میں جتنے ذرات اور یہ تمہارے رمل اور ریت کے جتنے تنکے ہیں آپ نے ساتھ میں زمین کے ذرات سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لے القدر میں فرشتے نازل کرتے کرتے طرح ضرور مداحت اور روح ایک دو فرشتے نہیں ہیں یعنی اللہ اکبر فرماتے اب اے لوگوں یہ تمہارے ذرات اور یہ تمہاری ریت جو رمن پڑا ہوا ہے ایک ایک کو گننے لگو تو اللہ رسول فرماتے اخباروں نے اب ابھی یہ تمہارے ذرات کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ فرشتے لگتی قدر کو نادر ہوا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو لہر القدر کی فضیلت حاصل کرنے کی تو فکر سے فرمائے نبی علیہ السلام کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے اے قرآن پاک نے فضیلت ہے دو ابھی آپ نے سنا نبی علیہ السلام ہیں من کام قدر ایمان غفر له ما تقدم من گندی جو انسان لہرۃ القدر کا قیام کرتا ہے اجر و سواب کی نیت سے تو ایک لہرۃ القدر کی برکت سے غفر له ما تقدم من دم بھی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اسی لیے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگ سلوتر من آشر الواخر من رمضان اے دیکھو ماہ رمضان کی آخری اشرے کی تاک راتوں میں لہرت القدر کو محنت کر کے تلاشو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقرب کے اعمال کرو نبی علیہ سراط اسلام کے حادث کی روشنی میں لہرت القدر کی جو بڑی خیر اور برکتیں ہیں ان میں سے مومنوں کے لیے بڑی خیر و برکت یہ ہے کہ مومن مومن لہرت القدر میں جھگڑے لڑائی دنگے فساد اپنے تنازعات اور اپنے اختلاف سے بچتے ہیں کیوں وہ عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو اس حدیث سے جس کو حضرت عبادہ ابن ہندوستان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے یا اپنے موتقب تقد میں تھے جبرائیل امین نے آ کر کے آپ کو بتایا کہ لئے رت القدر ماہ رمضان کے آخری اشرے کی فلاں رات جو ہے وہ لئے رت القدر ہے علیہ السلام فرماتے ہیں فرد کے لوگوں کو دے رہا تھا میں اپنے گھر سے باہر نکلا تمہارے پاس آ کر کے بتا دو کہ لہرت القدر انسان رمضان کے آخری اشرے کی پاک رات جو ہے وہ لہرت القدر ہے میں وہ بتانے کے لیے آ رہا تھا فتح خار ہم نے دیکھا تم مسلمانوں کے دو بھائی آپس میں لڑ رہے تھے ہم نے ان کی مصالحت کرانے کے لیے اپنا سفر منقطع کر کے ان کی مصالحت کرا لگا اور ان کے مسئلے کو سلجھانے میں مجبور ہو گیا اللہ رب اللہ میں لہر کون سی رات میں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہم سے ہمارے ذہن سے نکال لیا اور ہمیں بھلا دیا ورنہ تمہیں آدمی میں بتا دیتا کہ فلا رات وہ لہرت قدر کی ہے لیکن یاد رکھو ہمیں اتنا ضرور یاد ہے کہ فل سوہا آتے وقت آتے اولا لیکن تین راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات کا بھی کچھ ایک رات یاد آتی ہے انتیس ہوگی یا ستائیس ہوگی یا پچیس ہوگی ان تین رات اتنا اندازہ لگتا ہے ان تین راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات تھی اس لیے کل کبھی سوہا ابھی سے آتے وقت آتے نو کو انتیس کو یا اسی طرح سے ستائیس کو یا پچیس کو ان تینوں میں زیادہ کوشش کرو کیونکہ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات تھی اس حدیث سے تمام مسلمان عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ ایک نبی مسلمانوں کے آپسی اختلافات سے دین کا اسلام کا امت کا قوم وطن کا کتنا بڑا نقصان اور سارا ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو متحد اور متحد بنا دے ہر قسم کے اختلافات اور تنازعات اور دیر بندیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے نبی علیہ سے نبی اللہ تارانا کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے اے تم لے رہے تم ادھر اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلا رات میں تل قدر کی ہے تو آپ ذرا بتائیں میں اللہ تعالیٰ سے کیا مادہ کروں یا رسول اللہ اور ایسا ان تو رسول قدر اگر مجھے پتا چل جائے اور معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ آج کی رات میں تل قدر ہے تو ہم لے میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں ہم کون سی دعا کیا کریں آپ ہم کو بتائیں یا عائشہ اگر تمہیں لے رہے قدر مل جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ دعا کہنا اللہ ان کا فون تو عائشہ اگر تمہیں لے رہے قدر مل جائے تو سب سے زیادہ جو چیز جو چیز رب العالمین سے مانگنا اور طلب کرنا اور سوال کرنا وہ یہ دعا ہے اللہ تل افوا اللہ کافون تو اب الفا تو افغانی اے امدافون آپ تو اپنے بے شمار بندوں کو معاف کرنے والے ہیں رب العالمین آپ کی شانت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے گناہوں کو زیادہ معاف کرتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں پر گرس بہت تھوڑی کرتے ہیں جیسے کہ رب العالمین کا فرمان ہے اے لوگوں توبہ استفار کرو رب کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے چند گناہوں کی چند گناہوں کی سزا دیتا ہے وہ ان کثیر اور اکثر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے اسی لیے جب دعا مانگنی ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوبی کا تذکرہ کرو کہو اللہ ان کا اے اللہ آپ تو آپ کو درگزر کرنے والے ہیں اللہ اکبر کتنا درگزر کرتی ہے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں قرآن بہت سارے مقام پر آئے تھے لیکن حدیث دادا واضح ہے اس میں کچھ تفصیل آئی ہے آپ فرماتے اے لوگوں اگر اللہ تم لوگوں کے صرف ایک گناہ کی گرفت کرنے لگے وہ کیا تم لوگ جانور پالتے ہو جو لوگ جانور پالتے ہیں جانوروں کے حقوق کے ادا کرنے میں لوگوں سے جو کوتا ہوتی ہے اللہ کی کسرت اگر اللہ تعالی لوگوں کو اسی ایک گناہ کی سزا دینے لگے تو اس دنیا میں نہ میں باقی رہ سکوں نہ میرے بھائی عیشا باقی رہ سکے لیکن رب العالمین کا معاملہ کیا ہے وہ بہت سونے گناہوں کی سزا دیتا ہے اور اکثر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اللہ کا معاف کرنے والے ہیں درگزر کرنے والے اور تو آپ اور آپ یہ بھی پسند کرتے ہیں اور آپ کے بندوں کی نیکیوں میں یہ نیکی بہت ہی زیادہ محبوب ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں اللہ لیکن یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن بھائی نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں دنیا میں بدلا اور ہیں مرنے کے بعد تم سے بدلا گے اللہ بہترین آمان میں سے اللہ کا فون تو اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں آپ سدا کہا دیتے ہیں لوگوں کو اکثر لوگوں کو معاف کر پسند بھی کرتے ہیں کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں اس لیے صاف وانی اے اللہ یہ لہرت القدر قدر ہے ہم نے زندگی میں جو گناہ کیے ہوں اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے یہ ہے میرے بھائی دعا اللہ ہاں کام تو ہم بڑھا اسی طرح سے ہمارے بھائیوں نئے القدر اور خصوصاً آخری اشرے جو آتا ہے اس آخری اشرے میں بہت زیادہ نیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نیک امان تلاوت قرآن ذکر توبہ استفار نوافل صدقات اور خیرات اور جتنی بھلائیاں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں ہر بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں اسی لیے امام تبرانی رحمت اللہ نے اپنی کبیر میں امام قبرانی شیخ نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں مجلس میں لوگ موجود ہیں ایک انسان آیا اور آپ کے جواب کہہ رہا رسول اللہ ہمیں آپ سے دو سوال کرنی یہ آپ ان سے جو گفتگو کر رہے ہیں سب کو ترق کریں میرے میں بڑی جلدی میں ہوں ہمیں دو سوالوں کا جواب چاہیے آپ نے ساری گفتگو منقطع کر دیا اور تیرے کیا سوال ہیں اس نے کہا پہلا سوال تو ہے سور اللہ سب سے پہلا سوال یہ اور دوسرا سوال یہ ہے علام حب اللہ آپ شاید پہلا سوال یہ علام سے حب اللہ ان تمام مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں ان ایمان والوں میں سب سے زیادہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے ان کلمہ پڑھنے والوں میں ان مومنوں میں سب سے زیادہ اللہ کس سے کس کو پسند کرتا ہے اور کس کو چاہتا ہے یہ پہلا سوال ہے اور دوسرا سوال ہے اللہ آپ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال کیا ہے یہ دو سوال ہیں آپ نے ساتھ نمایا میاں تمہارا پہلا سوال کہ اے منا سے ہم اللہ لوگوں میں کرما پڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ کا محبوب سب سے زیادہ کون ہے مومنوں میں اللہ تعالیٰ کس مومن کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں تو سن لو خیر منا اللہ اب سوہن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس مسلمان کو پسند کرتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کے جو کام آتے ہیں اللہ کے بندوں کو جو فائدہ پہنچاتے ہیں انہیں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے کوشش کرو صرف اپنے لیے نہ زندہ رہو کوشش کرو کہ اپنے لیے بھی زندہ کے لیے تم زندہ رہو دوسرا سوال تمہارا کہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نسلی روزے ہیں نسلی نسلی حج ہے نسلی عمرہ ہے بہت ساری نیکیاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین آواز اور سب سے بہترین نیکیاں کیا ہیں آپ نے ساتھ بنایا میاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بتاؤں کہ نسلی عبادات میں اور نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے تو سنو نمبر ایک آپ نے ساتھ نمایا سحب العمال اللہ سرور لائب سوم تجھو تالا حسلم کما تالا رہتا صاحب میرا تم نے کیا سمجھا ہے سب سے بہترین سب سے زیادہ محبوب اور سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کسی دکھی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دیں بہت دل بدستاور دل بدستارس اب ہزار کام ایک دل بہترس ایک مومن کے دل کو خوش کر دینا تمہارے نزدیک حج اندر سے بھی زیادہ وہ سواب ہوا کرتا ہے آپ نام رو سرور ان کچھ دلوں کا نام مسلم کسی مسلمان کے دل کو پریشان حال مسلمان کے دل کے دل کو اگر خوش کر دو خوشی کی لہر اس کے گھر میں اس کے دل میں آ گئی اس سے بڑا امن اور کوئی نہیں ہوتا نمبر دو آپ نے ساتھ رہا اور اس کے بعد سب سے بڑا امن یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے کوئی تکلیف ہو کوشش کر کے اس کی تکلیف کو دور کر دو نمبر تین اور ان ہو دئین بہت بڑا عمل ہے کہ کوئی مسلمان قرضوں تلے دبا ہوا ہو اور اس کے قرض کو ادا کو اس کی گردن آباد کرا دیں نمبر چار کتنا بہترین عمل آپ نے آدمیش سنایا سب سے بڑا عمل سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل جو ہے جو ہے او ان ہے کیوں ان کسی بھوکے کو تم نے کھانا کھلا کر کے آسودہ کر دیا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ساتھ نمایا نمبر سات سامنے بیٹھنے والوں اور اے سوال کرنے والا سن لے اس بات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے نان سیا نہ کہتے تھا کہ ہاگر اور کما تارا رہتا تھا آپ اپنے تمام سہانا اور اس کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا سن لو لو لوگوں کے کام آ جانا لوگوں کی خدمت کر لینا لوگوں کی ضرورت میں کے کام آ جانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لال اشیا ماں ہی آپ کو مسجد شہرن یہ دیکھو یہ میری مسجد ہے یہ مسجد نبوی ہے خانے کاما کے بعد خانے کاما کے بعد اس دنیا میں اس سے مقدس جگہ اس سے برکت والی جگہ اور اس سے اصل جگہ کوئی کائنات اللہ نے نہیں بنائی ہے اس سے اثر اگر ہو سکتا ہے تو خانے کعبہ ہو سکتا ہے ورنہ ہماری مسجد سے افزل جگہ کوئی نہیں ہے اس مسجد میں ایک مہینہ ایک مہینہ ایک دن نہیں دو دن نہیں رمضان کے آخری اشرے کا نہیں ایک مہینہ مکمل میں اپنی اس مسجد میں احتکاف کروں تو اللہ تعالیٰ کی قسم اگر کسی بھائی کے کام سے ایک گھنٹہ میں کہیں اس کے ساتھ چلا جاؤں میرا ایک گھنٹہ اپنے بھائی کے ساتھ چلے جانا میری اپنی مسجد میں ایک مہینے سے احتکاف ہمارے نزدیک ہے اللہ ہم کسی کے کام کتنا آ رہے ہیں کسی دکھی کے کسی پریشان حال کے کسی یتیم کے کسی مثروب کے کسی کسی کسی کسی مسکین کے کے کے فقیر مقروب مسلم بازار کے دا اور مشکل میں پھنسے انسان کے ہم لوگ رمضان میں کتنا کام آ رہے ہیں ہمیں دور کرنا پڑے گا پھر آپ نے ساتھ ہمارا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے تو تم کو بتا دیتا ہوں من اگر ان حدیثوں پر ان نصیحتوں پر عمل کر لیا جائے تو یہ امت کسی اور راستے پر آ جائے یہ حاکم بن جائے محکوم نہ رہے یہ حاکم بن جائے یہ ساری دنیا ان کی گناہ ہو ان کو تنسل نہ ہو ان کو عروج حاصل ہو کہ محمد کے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جا ہے لوہ قلم تیرے ہیں لیکن ضرورت ہے مسلمان کو محمد سلم کی نصیحت پر عمل کرنے کی آج ہم سب کی نصیحتوں پر سب کی تعلیمات پر سب کے اس میں اوگر کرتے ہیں اگر ہم طریقہ نہیں اپنانا چاہتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے میں ہم اپنی انسٹ سمجھتے ہیں آج لاکھ کو دوسرا سمایا سو من تخاؤ جو انسان ہے انسان کو کسی بھائی نے غصہ دلا دیا اگر وہ غصہ استعمال کرنے کے بجائے غصے کا جواب غصے سے دینے کے بجائے اللہ اکبر آپ میں تب کا داد اس نے غصے کو روک لیا اپنے غصے کو استعمال نہ کیا اپنے غصے قابو پا لیا ایک مسلمان ایک مت محتو کو اگر کسی مسلمان نے غصہ دلایا اس اپنے مسلمان بھائی سے انتقام لینے کے بجائے اگر غصے کو پی گیا اور غصے قابو پا گیا غصے استعمال نہ کیا تو اللہ تو فرماتے ہیں اس کے گفتے پر قابو پانے میں اور اپنے بھائی سے انتقام نہ لینے جورے سے اللہ تعالیٰ ہاں، اس گفتے پر قابو پانے والے سے اتنا زیادہ خوش ہوا اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول فرمایا سفر ہونا اور کہیں اس کی زندگی بھر کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ دیتے ایک دو گناہ نہیں حشر کے میدان میں جہاں حشر کی رسوائی تھی ابراہیم خلیل اللہ کا نام آتے ہیں بولا کچھ دیا یوں بنو گا تو اللہ قیامت کی رسوائی سے ہم کو بچا لے گا ہمارے ندی رشتہ کما رہے ہیں جو امتی غصہ استعمال کرنے کے بجائے غصے کو پیانے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایک دو گناہ نہیں سفر اللہ زندگی میں سے سارے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے آگے اللہ تعالیٰ صبح کو یہ بھی ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے آگے نبی کا شاہ دے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے بہترین اور سب سے پیارے آدال میں سے ایک عمل یہ ہے من کا رانا گئی دھن من کا راما گئی دن وہ شاہ اللہ اللہ اکبر جس انسان کو گسا آیا اور اللہ نے اس کو اتنا پاور اتنی قوت اتنا طاقت بھی دیا ہے کہ اپنا اتار دے نوکر ہے نوکر ہے آپ کا آپ کا غلام ہے آپ کا لیبر ہے اس نے آپ کو غصہ دلایا آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے چاہے تو اس کو کینسر کرے چاہے تو میں انٹری لگوائے اور چاہے تو کچھ اور باتیں بڑھا کر کے اس کو جیل میں اندر کروا دے لیکن رب العالمین فرماتے ہیں طاقت رکھنے کے باوجود جس نے غصے کو ہزم کر لیا اور سامنے والے کو معاف کر دیا مرا اللہ کل بہو امنا جب حس کے میدان میں اور آخری خوف سدا ہوگے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خوف ہوگا میرے بھائیوں یہ بہترین آم ہے اور آخری بہترین عمل تقریباً دس آماد ہے ان میں آخری عمل آپ نے ساتھ بنایا اے لوگوں وہ من بچا کی حاجت رکھی ہی جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اور اس کو مشکلات حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ گیا کسی آفس میں کسی آدمی کے پاس اور اس نے سفارش کر کے اس کے کام کو کروا دیا اس کا کام بن گیا اگر کام بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اور تین موقع پر اللہ قدمہ ہی نہ قبول کامیاب نکل گئی بڑی کامیابی ہے اگر موت کے وقت انسان گھبڑا کر کے خود کرانا زندہ زندگی بھر کے سارے آمان برباد کر دیں گے موت کے وقت نمبر دو قبر کڑوسی جب من کے نکیل اٹھائے وہ جب مردے کو اٹھایا گیا اور پوچھا گیا بتا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور محمد سے کے بارے میں تمہارا کیا پیار ہے یہ زندگی انسان کے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے اسی لیے نے فرمایا مردے کو دفنا کر کے واپس نہ جاؤ بلکہ دفنا کر کے وہاں کچھ تک کھڑے ہو کر کے میرا یہ مسلمان بھائی میری یہ بہن جس کو ہم نے دفنایا ہے ملک ترسیب کے آپ کے دن نبی یہ سستا نے فرمایا میں جو انسان اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے کہیں گیا اور اس کا کام ہو گیا تو تینوں مرحلے جہاں انسان کے قدم تک منگا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے سارے یہ بہترین آمان احب گناگار ہیں اللہ علی اپنانے کی توفیق میں سے سنائے اکور کو لہٰذا واسط اللہ من کل گندی واسوب لے الحمد للہ وقفا وسلام اللہ الدین وصطفا امباد ماہ رمضان کا جو آخری اشرا ہے اس کے مخصوص احکام اور مخصوص خصوصیات میں سے میرے دوستوں ایک بڑی خصوصیت اور اس کے مخصوص احکام میں سے ایک حکم یہ ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ ملایا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ حدیث حبیثر بیان فرماتے ہیں فرق رسول اللہ سلامہ رسول اللہ علیہ وسلم نے زکات فطر کو ہر مسلمان پر فرق قرار دیا ہے ایک کا کھجور تھا یا ایک اناج بندے تھا یا ایک کا اسی طرح سے جو تھا یا ایک امیر کا آپ نے ساتھ سنایا یہ ہر ہر مسلمان پر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو بالغ ہو یا نابالغ ہو آزاد ہو یا غلام ہو مرد ہو یا عورت ہو امیر ہو یا غریب ہو ہر مسلمان پر چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہو یا کسی عمر شروع کے بنا پر میرے روزہ نہ رکھ رہا ہو ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے شکرانہ ادا کرنا فرق کرا دیا ہے اور آپ نے ساتھ ہمارا ایک تھا یعنی تقریباً ڈھائی کلو کھانے پینے کی چیزیں نکالو اور اگر کھانے پینے کی چیزیں آپ نکالنا چاہتے ہیں کوئی کے والا نہیں مل رہا ہے یا آپ کو ہاں، آپ کے پاس کوئی خریدنے پر یہ ساری دینے والی چیزیں آپ کو نہیں مل رہی ہیں یا کوئی اور ہو تو ایسے موقع پر قیمت ادا کی جا سکتی ہے اور حکومت نے اس کی فکرانے کی قیمت کی مقدار بیس مقرر کر رکھی ہے نبی اس کو ادا کرنا چاہیے نبی ارے اس کا وقت بتایا ہے علیہ السلام نے سامنے ساتھ ہمارا زیادہ سے زیادہ اگر کچرانا غریبوں تک پہنچانے میں تاخیر کر سکتے ہو تو عید گاہ یہ ہے کہ عید کے دن لوگوں کو عید گاہ جانے سے پہلے کے گھر میں سترانا پہنچا دیا جائے ادا کرتے نا ایک سے اور شکرانے کے دو فائدے رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے فرمایا تہرا تن رشتے ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ شکرانے کی وجہ سے شکرانا کی برکت سے روزے دار کے روزے سے ہر قسم کے ہر قسم کے نقص سے اللہ تعالیٰ روزے دار کے روزے سے شکرانے کے برکت سے پاک کر دیتا ہے اکبھی آپ کے روزے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے روزے میں کوئی نقصہ آ گیا ہے روزے میں کوئی معمولی سی خرابی آ گئی ہے اس خرابی کو دور کرنے کے لیے تو ہو اللہ تعالیٰ نے فکرانہ ادا کر دیا ہے تاکہ ہر روزے دار کا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے اور دوسرا فائدہ فکرانے کا اللہ سن لے کر فرمایا وہ تو مسلم مساقی مشکل محتاط حاجت مندوں کا کھانا مل جاتا ہے اسی لیے آپ نے ساتھ کمایا اس وقت کرانا عید گاہ جانے سے پہلے پہلے ہر غریب کے گھر میں پہنچ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے اور یہ شکرانا ادا کر کے لیے اور نظر میں وہ تک پہنچانے کا خیال خیال رکھنا چاہیے بہت سارے بھائی نکال کے نکال کے رکھ لیا ہے اگلے مہینے ہم پاکستان جائیں گے تو اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دیکھیں گے آپ دینے رہے ہیں لیکن عید کا وقت نکل جانے کے بعد کترانے کے مین مقصد سے آپ نے ساتھ سنایا اے لوگوں کترانا اس لیے فرق کرا دیا گیا ہے تاکہ کوئی غریب مسلمان عید کے دن بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے ہر مسلمان کے گھر میں عید کا سامان عید کی تیاری اور خوشی کا موقع مہیا ہو جائے یہ مخصوص اس کا مطلب ہے عید کے استعمال میں آ جائے اتنا پہلے اتنے وقت آ رکھے کہ تراج لے کر استعمال کر سکے انہر آدمی ہم نے جو بیمار ہو سوسل ادا کرنا جو مقوص ان سے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ہم نے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی سے لگا لگائے الہد عالمی ہم نے آج چھبیسواں کا ہے جیسے آپ بھی ہم تمام مسلمانوں کو صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ الحاظ آدمی آج تک رمضان گزارنے کی توفیق دی ہے رمضان کو بھی اللہ صحت اور آفیت کے ساتھ گزارنے کی کوشش نہیں کرنا ہمارے میرے قدر اور ماہ رمضان اور تراوی یہ سارے محبوب ہمارے لہر آدمی جو ہیں آپ ان کو فرمائیں اجہار آدمی ہمارے ملک کے اندر ہیں وہاں سے خلیفہ حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور آفت میں رکھتے ہوئے ان کو وہی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جس میں آپ کی رضا ہو آپ کا آپ کی خوشی ہو جس میں اسلام کا فائدہ ہو امت کی کامیابی ہو امت کی ترقی ہو ملک کے لیے فائدے مند ہو اللہ ان تمام حضرات کو وہی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہر ایسے اعمال سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں جو ملک کے لیے امت کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے اور اسلام اور مسلمان کے لیے نقصان دہ ہو ایسی تمام چیزوں سے بتا دے اور محمد والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله ان الامر بالعدل والاحسان ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى کر